حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا سے کم تر ناجائز حرکت کی یہ تو معلوم نہیں کہ اس نے کس حد تک غلطی کی تاہم زنا نہیں کیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات عرض کی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ دن کے کناروں میں بھی نماز قائم کیجیے اور رات کی گھڑیوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ رعایت صرف میرے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس پر عمل کرے اس کے لیے ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھانوے